حمید الطویل نے کہا ہمیں بکر بن عبداللہ موزنی نے حدیث بیان کی انہوں نے عروہ بن مغیرہ بن شعبہ سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے پیچھے رہ گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا جب آپ نے قضاء حاجت کر لی تو فرمایا کیا تمہارے ساتھ پانی ہے میں آپ کے پاس وضو کرنے کا برتن لایا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چہرہ دھویا پھر دونوں بازو کھولنے لگے تو جبے کی آستین تنگ پڑ گئی آپ نے اپنا ہاتھ ڈبے کے نیچے سے نکالا اور ڈبا کندھوں پر ڈال لیا اپنے دونوں بازو دھوئے اور اپنے سر کے اگلے حصے پگڑی اور موزوں پر مسا کیا پھر آپ سوار ہوئے اور میں بھی سوار ہوا ہم لوگوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز کے لیے کھڑے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھا رہے تھے اور ایک رکعت پڑھا چکے تھے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے جب انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا احساس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو تو انہوں نے نماز پڑھا دی جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے وہ رکعت پڑھی جو ہم سے پہلے ہو چکی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 633